ابو سعید خدری رضی اللہ عنخو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن بندہ کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلائے گا اسے اللہ تعالی قیامت کے روز جنت کے پھل کھلائے گا اور جو مومن بندہ کسی پیاسے مومن کو پانی پلائے گا قیامت کے روز اللہ تعالی اسے الرحیق المختوم مہر بند شراب پلائے گا اور جو مومن بندہ کسی ننگے بدن والے مومن کو کپڑا پہنائے گا اللہ تعالی اسے جنت کے سبز جوڑے پہنائے گا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چار سو انچاس یہ حدیث ضعیف ہے